زہر بن حرب اسحاق زہیر جریر عمارہ ابی زرع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وصال کے روزے رکھنے سے بچو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو وصال کے روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس معاملے میں میری طرح نہیں ہو کیونکہ میں اس حالت میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے تو تم وہ کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سڑسٹھ